السلام علیکم students welcome to lecture 33 of the operating systems course if you recall we started discussing a very important topic for memory management called paging تو لاسٹ ٹائم ہم نے پیجنگ کا بیسک کانسیپٹ دیکھا تھا کیا ہوتا ہے تھوڑی سی ڈسکشن کی تھی لاجیکل ایڈریسز کی اور کس طرح ان کو فزیکل ایڈریسز میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تو آج یہیں سے بات آگے بڑھائیں گے پیجنگ کے بڑے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں دو تین وہ ڈسکس کریں گے بٹ اس سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ آج کا ایجنڈا کیا ہے اچھا جیسے کہ آپ سلائڈ میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمیشہ کی طرح پہلے پچھلا لیکچر ریویو کر لیں گے لیکچر تھرٹی ٹو اس کے بعد دیکھیں گے کہ پیجنگ میں ایڈریسز کس فارم کے ہوتے ہیں یعنی لاجیکل ایڈریس جو ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے اور اس کو فزیکل ایڈریس میں کیسے ٹرانسلیٹ کرتی ہیں اور اسی سلسلے میں ہم دو ایگزامپلس دیکھ لیں گے پیجنگ کی فار انٹل پی فور اور ایک بڑا مشہور ہسٹوریکل مشین ہے سی پی یو ہے پی ڈی پی الیون تو اس کی بھی ایگزامپل دیکھ لیں گے کہ اس میں پیجز کے ریلیٹڈ جو بھی انفارمیشن ہے وہ آپ سے میں شیئر کر لوں گا اس کے بعد دیکھیں گے کہ پیج ٹیبل کس طرح امپلیمنٹ کیا جاتا ہے مختلف سسٹمز میں پیج ٹیبل کا آپ کو یاد ہی ہوگا کہ پیج ٹیبل ہم یوز کرتے ہیں to map logical addresses into physical addresses in particular pages کو ایک پروسیس کے ایڈریس پیس میں پیجز کو کس طرح فریمز پہ میپ کیا جاتا ہے اور یہ میپنگ کس جگہ پڑی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیج ٹیبل تو اس کی مختلف امپلیمنٹیشن دیکھ لیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پیجنگ کی پرفارمنس کیا ہے اور آخر میں دیکھ لیں گے کہ the issue of protection in paging تو یہ تو ہو گیا آج کا ایجنڈا اب پچھلا لیکچر ذرا ریویو کر لیتے ہیں جس میں ہم نے پرائمریلی تین باتیں کی تھیں multiprogramming with variable task paging اور ایڈریسز کا ایشو پیجنگ کے اندر تو multiprogramming with variable task اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں اس سے پہلے جو ہم نے بات کی تھی وہ تھی multiprogramming with fixed tasks جس میں ہم کہتے ہیں کہ at boot time main memory is partition into variable fix size partition of different sizes for example main memory کو چار پارٹیشنز میں ڈیوائڈ کر دیا جائے ایک پارٹیشن فار ایگزامپل ہنڈریڈ کے کی ہوگی دوسری hundred fifty then three hundred K five hundred K and so on ٹھیک ہے سو بوٹ ٹائم پہ مین میمری کو ان فکس سائز پارٹیشن میں ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا اور ایک پارٹیشن میں ایٹ اے گیون ٹائم ایک پروسیس لوڈ کیا جاتا ہے آیا وہ پروسیس پارٹیشن سے کتنا ہی چھوٹا ہو لیکن ایک پارٹیشن میں صرف ایک ہی پروسیس ہوتا ہے ایٹ اے گیون ٹائم اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر فکس نمبر آف پارٹیشن ہوں گی مین میمری کی اور ہر پارٹیشن میں صرف ایک ہی پروسیس آئے گا تو at a given time we've put a cap on the maximum number of processes that can run on this system یعنی ملٹی پروگرامنگ کی جو ڈگری ہے اس کو ہم نے فکس کر دیا it would be equal to the number of partition in the main memory تو اس کے بعد ہم نے بات کی کہ multiprogramming with variable task یا ویریبل نمبر آف پارٹیشنز کا کانسیپٹ کیا ہے multiprogramming with fix number of task یا فکس نمبر پارٹیشنز میں ہم نے دیکھا کہ پارٹیشن کا سائز جو ہے اس میں پروسیس جو ہے بہت چھوٹا بھی ہو سکتا ہے یا may be equal to the partition size بھی ہو سکتا ہے لیکن آن دی ایوریج ہر پارٹیشن جو ہے آدھی تقریباً ان یوزڈ ہوگی تو اس ان یوز اسپیس کو within fix size partition we call it internal fragmentation ٹھیک ہے تو یہ ایک بڑا ایشو ہے جہاں بھی ہم فکس سائز پارٹیشن یوز کرتے ہیں یا فکس سائز بلاکس یوز کرتے ہیں اچھا multiprogram with variable number of task یا ویریبل نمبر آف پارٹیشن میں ہم مین میموری کو بوٹ ٹائم پہ کسی پارٹیشن میں ڈیوائڈ نہیں کرتے یعنی ایک یوزر اسپیس اگر مین میموری میں ہے کچھ تو ایک پروسیس آتا ہے جس کو ایکسیکیوٹ کرنا ہے تو اس کو ہم مین میموری میں ایک جگہ ڈال دیتے ہیں ایک اور پروسیس آتا ہے اس کو اس کے اوپر لوڈ کر دیتے ہیں اب دونوں پروسیس ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں پھر تیسرا پروسیس آتا ہے اس کو اس پروسیس کے اوپر لوڈ کر دیتے ہیں اب تین پروسیسز ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں maybe the second process finish execution تو اب کیا ہوگا کہ دو پروسیسز کے درمیان کچھ فری اسپیس ہو جائے گی اور تیسرے پروسیس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے فری اسپیس ہو تو یہ جو فری اسپیسز کریٹ ہو جاتی ہیں بٹوین پروسیسز اور anywhere in the memory ان کو ہم کہتے ہیں ہولس تو جب پروسیسز آتے ہیں سسٹم میں ایکسیکیوٹ ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں then we have holes of free memory at various places in the main memory in between processes تو ہوتا کیا لیٹ سپوز کہ ایک سچویشن ایسی آ جاتی ہے جب میمری میں لیٹ سے تین ہولز ہیں ایک 50 کے کا ایک ہنڈریڈ کے کا اور ایک تھری ہنڈریڈ کے کا right so fifty hundred and three hundred total memory کتنی ہے free four hundred fifty K right suppose ایک پروسیس آتا ہے جس کو تھری ہنڈریڈ ٹین کے چاہیے یعنی the size of the process is three hundred ten K اچھا اب ابھی تک جتنی ہم نے ڈسکشن کی ہے میمری مینجمنٹ کی اس میں ہم نے یہی کہا ہے کہ the whole process is loaded in contiguous memory regions یعنی contiguous area in the memory تو اس صورت میں کیا ہوگا جہاں ہمارے پاس 50 کے کا ہنڈریڈ کے کا اور 300 ہنڈریڈ کے تین ہولز ہیں of free space but in different areas in the memory اور ایک 300 ہنڈریڈ ٹین کے کا پروسیس لوڈ کرنا ہے کیونکہ میمری تو ہمارے پاس 450 کے کی ہے فری لیکن یہ کنٹینگوس نہیں ہے اس سچویشن کو جب کہ مین میمری میں مختلف ایریاز میں فری میموری اویلیبل ہو اور ٹوٹل میموری اتنی ہو کہ ایک پروسیس کو لوڈ کیا جا سکے لیکن یہ کنٹینیوس نہ ہو اس سچویشن کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرنل فریگمنٹیشن تو multiprogramming with variable task کی میجر پرابلم ایکسٹرنل فریگمنٹیشن ہے تو جب ایکسٹرنل فریگمنٹیشن ہو جائے یا میموری فریگمنٹڈ اس طرح سے ہو جائے تو اس کو کیا کس طرح اس کو یو نو سچویشن کو ہینڈل کریں گے we would compact the main memory جس طرح میں نے بات کی نا کہ ڈسک اگر فریگمنٹڈ ہو جائے تو ڈی فریگمنٹر آپ یوز کرتے ہیں اسی طرح جب مین میمری فریگمنٹڈ ہو جائے تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ڈی فریگمنٹ کرنے کے لیے آپ کو کوئی سافٹ ویئر یوز کرنی پڑے گی یا آپریٹنگ سسٹم کو کوڈ رن کرے گا جو کہ اس کو کمپیکٹ کر دے گا کمپیکٹ کا مطلب صرف یہ ہے کہ ساری فری اسپیس ایک ہی کنٹینگوس ایریا میں آ جائے گی یعنی اس ایگزامپل کے کیس میں 450 کے کسی جگہ کنٹیگوس ہو جائے گا یہ ہو سکتا ہے میموری کے شروع میں ہو یا اینڈ میں ہو یا کسی درمیان میں کسی جگہ پہ ہو گول صرف یہ ہے کہ میموری ساری فری اسپیس جو ہے کنٹیگوس ہو جائے تاکہ انکمنگ پروسیسز کو لوڈ کیا جا سکے اس میں ٹھیک ہے تو یہ تو ایشو ہو گیا multiprogram with variable number of task اور میں نے بتایا تھا کہ اس میں ایکسٹرنل فریگمنٹیشن ہوگی انٹرنل فریگمنٹیشن نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور دونوں multiprogramming with fixed task اور multiprogramming with variable task یہ کانسیپٹ شروع کیا تھا آئی بی ایم کے تھری سکسٹی آپریٹنگ سسٹم میں ٹھیک ہے تو بٹ اس کے بعد یوز ہوتا رہا فار لانگ ٹائم اچھا یہ تو ہوگی بات multiprogramming with variable number of task تو ابھی تک جتنی ٹیکنیکس ہم نے دیکھی ہیں آف میمری مینجمنٹ ان ساری ٹیکنیکس میں پروسیس جو جب لوڈ کیا جاتا ہے میمری میں تو یہ کنٹینگوس ایریاز میں لوڈ کیا جاتا ہے یہ نہیں ہم نے کیا ابھی تک کہ جی پروسیس کو ڈیوائڈ کر دو مختلف حصوں میں اور کچھ حصہ اس جگہ میموری میں پڑا ہو کچھ حصہ اس جگہ پہ پڑا ہو and so on and so forth اچھا وہ جو میں نے بات کی تھی نا اوور لیز کی اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ پروسیس کی ڈریس پیس کو ہم ڈیوائڈ کر دیں گے ایک پروسیس کو مختلف حصوں میں اور ایک وقت میں ایک حصہ آئے گا مین میموری میں لیکن وہ حصہ کنٹینگوس ہوگا یہ ہم نے بالکل نہیں کہا تھا کہ جی ایک حصہ اس جگہ رکھ دیں گے میموری میں ایک اور جگہ رکھ دیں گے سو اوور لیز میں بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ پروسیس مین میموری میں کنٹینگوس ہوگا اچھا لاسٹ ٹائم جو ہم نے ایک نیا ٹاپک شروع کیا تھا میموری مینجمنٹ کا جس کو ہم اب کافی لیکچرز میں ڈسکس کریں گے وہ تھا پیجنگ کا پیجنگ میں ہم نے پہلی دفعہ یہ کہا تھا کہ ہم ایک پروسیس کی ڈریس پیس کو لیتے ہیں اس کو پارٹیشن کر دیتے ہیں فکس سائز بلاکس میں فکس سائز ریجنز میں اور ہر ریجن کو ہم کہتے ہیں پیج اور لیٹ سے کہ یہ ہو سکتا ہے پیج کا سائز ہو half K one kilobytes یا two kilo and so on and so forth ٹھیک ہے سو پروسیس ایڈریس پیس کو لاجیکل ایڈریس پیس کو پارٹیشن کر دیتے ہیں into fix size blocks fix size regions called pages اسی طرح فزیکل ایڈریس پیس کو مین میمری کو ہم پارٹیشن کر دیتے ہیں into same size blocks and we call these blocks frames ٹھیک ہے سو لاجیکل ایڈریس پیس کو پیجز میں ڈیوائڈ کر دیا فزیکل ایڈریس پیس کو فریمز میں ڈیوائڈ کر دیا دونوں ایک ہی سائز کے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ایک پروسیس کو لوڈ کیا جاتا ہے میمری میں تو کوئی پیج پروسیس کے ڈریس پیس کا کسی فریم میں جا سکتا ہے یعنی اس کو کسی بھی فریم میں لوڈ ہم کر سکتے ہیں اور یہ ضروری نہیں کہ پیج زیرو جو ہے پروسیس کا وہ فریم زیرو میں ہی جائے وہ کسی بھی فری فریم میں جا سکتا ہے اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ page one of this process address space has to be next to where page zero is loaded in the main memory یہ بالکل مختلف جگہ پہ لوڈ ہو سکتے ہیں ان دا مین میموری اچھا اب سوال یہ ہے کہ جب کوئی لاجیکل ڈریس کریٹ ہوگا جنریٹ ہوگا اس پروسیس کی ایکسیکیوشن کے دوران تو اس کو ہم کس طرح پتا چلے گا جی کہ اگر کوئی چیز ایڈریس کر رہے ہیں in page ten of this process تو مین میموری میں کس جگہ یہ پڑا ہے پیج رائٹ یہ لاجیکل ایڈریس فزیکل ایڈریس میں تو ٹرانسلیٹ ہوگا رائٹ اس کی ہم نے بات کی تھی پہلے بھی لیکن اب پیجنگ کے ریلیٹڈ بھی لاجیکل ایڈریس جنریٹ ہوگا let's say something is being accessed in page ten تو اب کیونکہ پیج ٹین ضروری نہیں کہ فریم ٹین میں پڑا ہو تو کس طرح یہ ٹرانسلیشن ہوگی اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ایک ٹیبل یوز کیا جاتا ہے جس کو انڈیکس کیا جاتا ہے with a page number this case will use ten to index this table اور اس کی جو ٹیبل کی اینٹری میں جو ویلو پڑی ہوگی for now we said the value is going to be the frame number where page ten is loaded تو اس طرح ہم ہمیں پتہ چل جائے گا کہ پیج ٹین کس فریم میں پڑا ہے اور پھر ہم ٹرانسلیٹ کر لیں گے لاجیکل ایڈریس کا فزیکل ایڈریس میں ٹھیک ہے یہ کس طرح کیا جاتا ہے اس کو دوبارہ آج پچھلی دفعہ میں نے تھوڑی سی بات کی تھی آج دوبارہ اس کو دیکھ لیتے ہیں and then we go on from here okay so let's go and see what we do with in case of paging اچھا اس سلائڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا لیفٹ سائڈ پہ یہ چیز میں نے لاسٹ ٹائم دکھا دی تھی I just want to review it again so that we can make connection of this topic with what we are going to discuss today تو لیفٹ سائڈ پہ آپ کو پروسیس ڈریس پروسیسریسپیس نظر آ رہی ہے جس کو ہم نے پیجز میں ڈیوائڈ کر دی ہے اور آٹھ پیجز بنتے ہیں پیجز کے نمبر ہیں زیرو تھرو سیون اور رائٹ سائڈ پہ فزیکل ایڈریس اسپیس ہے یعنی مین میمری آپ کی ریم ہے اس کو بھی انہی سائز کے بلاکس میں ڈیوائڈ کر دیا ہے اور ان بلاکس کو ہم کہتے ہیں فریمز تو فزیکل ایڈریس اسپیس اتنی بڑی ہے کہ اس کے سولہ فریمز بن گئے نمبر زیرو تھرو ففٹین اب ہم کرتے ہی ہیں کہ جو پروسیس کے پیجز ہیں نا گرین کلر کے جو نظر آ رہے ہیں آپ کو ان کو ہم مختلف فریمز میں لوڈ کر دیتے ہیں اور for now we are going to کہ سارے کا سارا پروسیس مین میموری میں ہونا ضروری ہے ابھی تک یہ بات ہم نے نہیں کی کہ جی کچھ پروسیس کے کچھ پیجز لوڈ ہو جائیں اور پروسیس کی ایکسیکیوشن شروع ہو جائے یہ نہیں بات ابھی کی ابھی صرف یہ کہا ہے کہ پروسیس کے پیجز کو مین میموری کے فریمز میں کنٹینیوس ہونا ضروری نہیں بٹ سارے کا سارا پروسیس مین میمری میں ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اس بات کو کہ آیا کچھ پیجز لوڈ کر کے پروسیس کو ایکسیکیوٹ کرا سکتے ہیں یہ ڈسکشن ہوگی under virtual memory in particular under demand paging chapter ten میں ٹھیک ہے اچھا سو ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہ پیجز جو ہیں گرین ان کو ہم نے فریمز میں ڈال دینے کون سا پیج کس فریم میں کیا ہے اس کی میپنگ ہم اس ٹیبل میں ڈال دیں گے جس کو ہم پیج ٹیبل کہتے ہیں تو اگلی سلائڈ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ پیج ٹیبل کو ہم انڈیکس کرتے ہیں ود اے پیج نمبر اور اس کے اندر جس اینٹری پہ ہم پہنچتے ہیں اس اینٹری میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ پرٹیکولر پیج کس فریم کے اندر ہے سو فار ایگزامپل اگر ہم پیج زیرو سے زیرو سے انڈیکس کریں پیج ٹیبل کو تو ہمیں انٹری نظر آتی ہے تھری اس کا مطلب یہ ہے کہ page zero frame number three میں لوڈیڈ ہے اس وقت اسی طرح انڈیکس کریں ون سے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ پیج فریم نمبر میں لوڈیڈ ہے اسی طرح پیج ٹو جو ہے فریم الیون میں ہے ہے and and and so so fourth page is currently in frame number ٹھیک جی اچھا یہی میں نے اگلی سلائڈ میں آپ کو اسپیسیفکلی پیج ون کے لیے دکھا دی ہے کہ اب پیج ون جس کو میں نے بلو شیڈ کر دیا ہے اس کو اگر کوئی اس کے اندر چیز میں نے ایکسس کرنی ہے ایز دس پروسیس رنز اور کوئی لاجیکل ایڈریس ایسا جنریٹ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ آپ نے پیج ون میں سے کوئی چیز ریڈ کرنی ہے یا رائٹ کرنا ہے کسی لوکیشن کو تو اس ون کو ہم یوز کریں گے انڈیکس کرنے کے لیے پیج ٹیبل کو اور ہمیں پتا چلے گا کہ یہ جو بھی چیز ایکسس کر رہے ہیں پیج ون میں یہ ایکچولی فریم نائن میں پڑی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم پتا چل جاتا ہے ہمیں کہ کون سا پیج کس فریم میں پڑے اچھا اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ ایڈریس ٹرانسلیشن ایگزیکٹلی ہوتی کیسے ہے پیجنگ میں ٹھیک ہے اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہارڈ ویئر سپورٹ جو ہمیں ضرورت ہے یہ پیجنگ کے لیے یہ پیج ٹیبل جو ہوتا ہے یہ بیسکلی ہارڈ ویئر میں ہوتا ہے اگر سافٹ ویئر میں کریں گے امپلیمنٹ تو ایکسیکیوشن پروسیس کی بڑی سلو ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ پیجنگ ہارڈ ویئر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اور ایڈریس ٹرانسلیشن بھی آپ کو پتا چل رہا ہے کیسے ہوتی ہے تو let's go through this diagram and see that the C P U would generate logical addresses اور لاجیکل ایڈریسز کی فارم ہوتی ہے کہ اس میں اپر پورشن میں پیج نمبر دیا ہوتا ہے لوور پورشن میں بتایا گیا ہوتا ہے کہ اس پیج میں کس آف سیٹ پہ کوئی چیز ہے جس کو ہم نے ریڈ یا رائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے so this gives us the address for location within the process address space ٹھیک ہے page P and at offset D that is the location we want to access اچھا آپ کریں گے کیا اس ایڈریس کو فزیکل ایڈریس میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو پیج نمبر پی کو یوز کریں گے اس کو انڈیکس یوز کریں گے to index the page table اور جیسا کہ آپ کو ڈائگرام میں نظر آ رہا ہوگا کہ پیج ٹیبل کے لوکیشن پی کے اندر فریم نمبر ایف پڑا ہے so which means page P currently loaded in frame number F وہ فریم نمبر کو ہم اٹھاتے ہیں اور ڈی اس کے ساتھ اپینڈ کر دیتے ہیں and then we get the physical address ٹھیک ہے so physical address would be F followed by D یعنی F appended with D logical address کیا تھا page P appended with D the offset within the page اور فزیکل ایڈریس کورسپونڈنگ ہوگا کوئی فریم نمبر جس میں یہ پیج پڑھیں اور اپینڈ کر دیں گے offset D this is how we translate logical into addresses under paging اچھا اب اس کی ایک ایکچوئل ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اگلی سلائڈ میں چلتے ہیں آپ اچھا اس ایگزامپل میں میں نے اسیوم کیا ہے کہ ہمارا پیج سائز جو ہے وہ فور بائٹس ہے it's a very trivial example but it would really show you how this addressing scheme works ٹھیک ہے اچھا پیج سائز آپ کا چار بائٹس ہے پروسیس ایڈریس اسپیس ہے چار پیجز کی یعنی اس پروسیس میں چار پیجز ہیں فزیکل ایڈریس اسپیس ہے آٹھ فریمز کی اچھا اب لاجیکل ایڈریس آپ کو دیا گیا ہے ون کاما تھری اچھا اب اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ اگر پیج سائز آپ کا چار بائٹس کا ہو اور پروسیس ایڈریس اسپیس میں چار پیجز ہوں تو سائز کیا ہوگا لاجیکل ایڈریس کا ٹھیک ہے اچھا اگر چار پیجز ہیں ایک پروسیس میں ان کو ہم نے یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے pages zero one two three تو کتنے بٹس کی ضرورت ہوگی to uniquely identify a page in this address space of four pages اچھا اس کے لیے بڑا سمپل ہے لاجک ڈیزائن کا کورس آپ نے پڑھا ہوگا کہ جی ہمارے پاس اگر چار یونیک آئٹمس ہیں ان کو ہم نے بائنڈری کوڈ یوز کر کے یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے تو منیمم نمبر آف بٹس کی کتنی کتنی بٹس کی ضرورت ہوگی اٹس ویری سمپل آپ کو I am sure you remember it کہ the answer is ceiling of log base two of the number of items right تو log base two of four in this case would be two تو اس کا مطلب ہمیں منیمم دو بٹس کی ضرورت ہوگی to identify a page in the process ریسپیس اسپیس ٹھیک ہے اور کیونکہ صرف چار پیجز ہیں دو بٹس کافی ہوں گی تو اب ان کے پیج نمبرز اگر ہیں زیرو تھرو تھری تو ان کے ایڈریسز کیا ہوں گے کس طرح ان کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا page zero can be identify as zero zero page one as zero one then page two as one zero and page three as one one اچھا یہ تو ہو گیا کہ number of bits needed for P کتنے بٹس کی ضرورت ہوگی to to identify every location within page اس ایگزامپل کے لیے کیونکہ پیج سائز بھی چار بائٹس ہے تو number of bits needed to identify an offset within the page would also be two ٹھیک ہے سو دو بٹس کی ضرورت ہے ہمیں to specify the page number اور دو بٹس کی ضرورت ہے to specify the offset within this page کہ کس بائٹ کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں ود ان پیج ٹھیک ہے تو لاجیکل ایڈریس کا سائز کیا ہو جائے گا دو بٹس پیج نمبر کے لیے دو بٹس آف سیٹ کے لیے چار بٹس کا لاجیکل ایڈریس ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا فزیکل ایڈریس کتنا بڑا ہوگا اب اس کو ذرا ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں and then we'll see how many bits are needed for the address اچھا واپس آئے ادھر اگر سلائڈ پہ تو لاجیکل ایڈریس میں نے دیا ہے ون کاما تھری اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈریس ہے for something in page one and at offset three یہ ایڈریس کیا بنے گا ون کو اگر آپ نے دو بٹس میں ریپرزینٹ کرنے this would be zero one three which is the offset within the page اس کو اگر آپ نے ریپرزینٹ کرنے in binary by using two bits تو it would be one one تو لاجیکل ایڈریس آپ کا کیا ہو جائے گا زیرو ون ون ون جو کہ ریڈ میں میں نے آپ کو دکھا دیا لیفٹ سائڈ میں بھی اور جو رائٹ right سائڈ کا پورشن ہے اس سلائڈ کا اس میں بھی میں نے دکھا دیا کہ کس لوکیشن کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں within the process address space ٹھیک ہے اچھا آپ کیا کریں گے اس لاجیکل ایڈریس کو ہم to get the corresponding physical address کہ page number which is one اس کو یوز کریں گے جیسا کہ آپ رائٹ سائڈ والے پورشن میں دیکھ رہے ہیں کہ page number one is going to be use to index the page table ہمیں پتا چل جائے گا کہ فریم نمبر سکس میں پڑا ہے پیج تو فزیکل ایڈریس کیا ہو جائے گا six appended with the offset which is three تو فزیکل ایڈریس آپ کا کیا بن جائے گا سکس کاما تھری جو کہ میں نے لیفٹ سائڈ والے پورشن میں دکھا دیا نیچے سیکنڈ لاسٹ لائن میں اچھا اب کیونکہ نمبر آف فریمس جو ہیں فزیکل ایڈریس اسپیس میں وہ آٹھ ہیں تو ہمارا فزیکل ایڈریس کیا بنتا ہے ایف فالوڈ بائی ڈی تو آٹھ اگر فریمز ہوں تو منیمم نمبر آف بٹس کتنی چاہیے ہوں گی to uniquely identify every frame in the main memory log base two of eight which is three تو آف سیٹ تو وہی ہے دو بٹس کا فریم نمبر کے لیے ہمیں تین بٹس چاہیے تو فزیکل ایڈریس کا کیا سائز ہو جائے گا three plus two equal to five تو یہی میں نے آپ کو دکھا دیا سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں دوبارہ تو at the bottom of the left side میں نے دکھا دیا کہ فزیکل ایڈریس جو ہم نے کہا کہ سکس کاما تھری ہوگا where six is the frame number and three is the offset تو یہ سائز آپ کو نظر آ رہا ہے پانچ بٹس کا پرٹیکولرلی اس فزیکل ریس کی ویلو کیا ہو جائے گی سکس ہوتے ہیں one one zero if you express it in three bits offset جو ہے دو بٹس میں ون ون ہوگا تو فزیکل ایڈریس ہے one one zero one one ٹھیک ہے تو اب رائٹ سائڈ والی جو ڈائگرام ہے اس میں دیکھ لیں کہ ہم نے ایگزیکٹلی exactly یہی کیا ہے کہ فریم نمبر تین لیا ہے پیج ٹیبل کے اندر سے ڈی اس پہ اپینڈ کر دی ہے and we get the address one one zero one one which takes us to item H in the main memory which corresponds to the same item H in logical address space for which the logical address was zero one one one ٹھیک ہے جی اچھا یہ تو ہوگی ایگزامپل آپ کی ایک to illustrate how paging works اچھا آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ کو بتایا گیا ہو اس ایگزامپل سے بھی کچھ آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آپ کو بتایا گیا ہو کہ لاجیکل ریسپیس کتنی بڑی ہے فزیکل ایڈریس اسپیس کتنی بڑی ہے تو آپ کیسے ڈٹرمن کریں گے کہ لاجیکل ڈریسز کے کیا سائزز ہونے چاہیے اور فزیکل کے کیا سائزز ہونے چاہیے اور in doing so we'll also now find out how you can determine the number of bits needed for P number for number of bits needed for D which is the offset within the page and the number of bits needed for F the frame number so that you can address any frame in the main memory ٹھیک ہے اس کی ایگزامپل ایک دیکھ لیں کہ سپوز لاجیکل اسپیس ہے ہماری سکسٹین پیجز کی اور ہر پیج کا سائز ہے one zero two four words ٹھیک ہے سو سکسٹین پیجز اور ہر پیج کا سائز ہے one zero two four words assuming کہ ایک ورڈ دو بائٹس کے برابر ہے تو پیج سائز ہو جائے گا ٹو کے ٹھیک ہے so sixteen pages in the logical address space اور ہر پیج کا سائز ہے ٹو کلو بائٹس اچھا دوسری انفارمیشن یہ دی گئی ہے کہ there are thirty two frames in the physical main memory so سوال پوچھا گیا ہے کہ what is the size of the logical address what is the size of the physical address and in particular what is the number of bits needed for F number of bits needed for the frame number to identify the frame numbers and the size of D اچھا انفارمیشن آپ کو پتا چل گئی ہے کہ سولہ پیجز ہیں ہر پیج کا سائز دو کے ایک ہے اور بتیس فریمز ہیں مین میموری میں تو اگر اب ہم دیکھتے ہیں کہ number of bits needed for P کتنی ہوں گی ٹھیک ہے to uniquely identify page in the process address space سولہ پیجز ہیں تو کتنی بٹس ضرورت ہوگی minimum log base two of sixteen ٹھیک ہے which is four right zero zero zero through one one one pages کے نمبرز ہوں گے زیرو تھرو ففٹین اچھا so the size of F I sorry size of P is going to be four bits size of F کتنا ہوگا کہ کتنے بٹس مینیمم چاہیے ہمیں to number all the frames تو نمبر آف فریمس کتنے ہیں تھرٹی ٹو تو کتنی بٹس کی ضرورت ہوگی فور ایف ٹھیک ہے سو پی کے لیے چار بٹس کی ضرورت ہے ایف کے لیے پانچ بٹس کی ضرورت ہے ٹھیک ہے یہ تو ہمیں پتا چل گیا کہ سائز آف پی کیا ہوگا سائز آف ایف کیا ہوگا اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈی کے لیے to specify any byte within page ٹھیک ہے so within a page کسی لوکیشن کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے تو اس کے لیے منیمم کتنی بٹس کی ضرورت ہوگی اچھا اس کے لیے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ پیج سائز کیا ہے تو اس صورت میں ہم نے کہا کہ page size is one zero two four that a word is two bytes اس کا سائز ہو گیا ٹو کلو بائٹس ٹھیک ہے ٹو کے بائٹس تو کتنی بٹس کی ضرورت ہوگی minimum number of bits to uniquely identify unique each location within a page again log base two of the size of the page in terms of bytes تو وہ کتنا ہو جائے گا log base two of two K which would give you eleven کیونکہ ون کے کے لیے ٹین بٹس کی ضرورت ہے ٹو الیون بٹس کی ضرورت ہوگی right so D would be eleven bits اب سائنس کیا ہو جائے گا لاجیکل ایڈریس کا میں لاجیکل ایڈریس پیس کی بات نہیں کر رہا لاجیکل ایڈریس پیس میں تو سارے پیجز آ جائیں گے نا میں صرف کہہ رہا ہوں کہ لاجیکل ایڈریس کتنا بڑا ہوگا which is P followed by D تو پی کے لیے چار بٹس کی ضرورت ہے ڈی آپ کا گیارہ بٹس کا ہو گیا تو لاجیکل ایڈریس کتنا ہو گیا پندرہ بٹس کا اسی طرح فزیکل ایڈریس کا کیا سائز ہوگا not the physical address space right تو فزیکل ایڈریس کتنا بڑا ہوگا فزیکل ایڈریس ہوتا ہے frame number followed by the offset within the frame تو فریم نمبر کے لیے آپ کو پانچ بٹس کی ضرورت ہے آف سیٹ جو ہے وہ گیارہ بٹس کا ہے تو فزیکل ایڈریس کتنا بڑا ہو جائے گا sixteen bits right so logical address fifteen bits physical physical is sixteen اچھا آپ کو یہ شاید خیال آ رہا ہوگا کہ آپ نے ورچوئل میموری میں پڑھا ہوا جی کہ لاجیکل ڈریسز جو ہیں وہ زیادہ بڑے ہوتے ہیں اور فزیکل ایڈریسز چھوٹے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیسے ہوگا کہ لاجیکل چھوٹا اور فزیکل ایڈریس بڑا ہے remember I am not discussing virtual memory at the stage ٹھیک ہے جب ورچوئل میموری کی بات آئے گی تب ہم دیکھیں گے کہ صورت حال کیا ہوتی ہے okay so let's go and look at the next then اچھا اگلی سلائڈ میں میں نے یہ ساری جو بات کر دی ہے اس کو میں نے شو کر دیا I am through this again you are welcome to go through this again more carefully on your own بات میں نے صرف یہی کی ہے کہ number of bits needed for P would be log base two of sixteen which is is four bits bits number of needed for F log base two of thirty two which is five bits اور ڈی کے لیے کتنی ہے log base two of two zero four eight which is two K which is eleven bits اگلی سلائڈ میں میں نے دکھا دیا کہ لاجیکل ایڈریس کا سائز جو ہے وہ پندرہ بٹس کے اور فزیکل کا سائز ہے سکسٹین بٹس اوکے اچھا اگلی سلائیڈ میں میں نے ایک اور امپورٹنٹ چیز آپ کو بتائی ہے کہ پیج ٹیبل کا سائز کتنا ہوگا فار دس ایگزامپل اور ان جنرل آپ کو اگر پیج ٹیبل کے سائز کیلکولیٹ کرنا ہے ان ٹرمز آف بائٹس تو وہ کیسے کریں گے ٹھیک ہے اچھا آپ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اسی ایگزامپل کے زمرے میں ہمارے نمبر آف پیجز کتنے ہیں پروسیس ڈریس اسپیس میں سولہ رائٹ right? سولہ پیجز اگر ہوں گے تو پیج ٹیبل میں کتنی انٹریز ہوں گی پیج ٹیبل کو انڈیکس کرتے ہیں ود اے پیج نمبر تو پیج ٹیبل میں کتنی انٹریز ہو جائیں گی اگر سولہ پیجز ہوں ایگزیکٹلی سولہ انٹریز ہوں گی ٹھیک ہے سولہ انٹریز ہو گئی ہر انٹری کا سائز کتنا ہے اب نمبر آف انٹریز تو ہمیں پتہ چل گئی پیج ٹیبل میں سولہ ہے اگر اس کا سائز معلوم کرنا ہے کہ نمبر آف بائٹس میں سائز کتنا ہوگا تو اس کے لیے کیا کرنا ہے سولہ کو ملٹی پلائی جتنی اینٹریز ہیں multiplied by of N entry ٹھیک ہے ابھی تک ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ ہر اینٹری میں فریم نمبر پڑا ہوتا ہے as we move on we'll realize this lot more information in a page table پھر ہم دیکھیں گے کہ سائز کیسے نکلتا ہے بٹ جنرل رول یہی ہوگا کہ size of a page table is equal to the number of entries in a page multiplied by the size of the entry ٹھیک ہے اچھا ابھی تک ہم نے یہی کہا ہے کہ ہر پیج ٹیبل کی پیج ٹیبل کی ہر اینٹری میں فریم نمبر پڑا ہوتا ہے تو فریم نمبر کتنا بڑا ہے it is equal to the size of F which is five bits اب ہم اگر اس کو میمری میں کہیں اسٹور کرتے ہیں پیج ٹیبل کو we'll see as to how page table is implemented تو پانچ پانچ بٹ کی تو ہم لوکیشن نہیں بناتے رائٹ اٹس ویری انکنوینشنل تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی فریم نمبر ہوگا جتنے بٹس کا اس کو اگلے بائٹ پہ راؤنڈ کر دیں گے تو اگر پانچ بٹ کا فریم نمبر ہے تو ہم کہیں گے کہ ہمیں ایک بائٹ کی ضرورت ہے ٹھیک ہے سو ان دس کیس کتنے سائز کیا ہوگا پیج ٹیبل کا سولہ entries multiplied by each جو entry is equal to one byte so page table size is going to be sixteen تو یہی میں نے سلائڈ میں دکھا دیا آپ کو کہ page table size is sixteen which is the number of pages اور the number of slots multiplied by the size of F جو کہ پانچ بٹس ہے لیکن اس کو راؤنڈ کر دیں اگر ایک بائٹ پہ تو سولہ بائٹس کا پیج ٹیبل ہوگا so in general you also should know کہ page table size would be to the number of pages in address space multiplied by the size of each entry in the page table اچھا اگلی سلائڈ میں میں نے دکھا دی آپ کو I now discuss two example of paging actual C P Us کی بات کروں گا دو سی پی یوز کی ان پرٹیکولر کہ انٹل کے پی فور میں پیجنگ کے کیا پیرامیٹرز ہیں اور ایک ہسٹوریکلی بڑا امپورٹنٹ سی پی یو تھا جو کہ ڈیجیٹل اکوپمنٹ کارپوریشن جو کہ ایک زمانے میں بہت بڑی کمپنی ہوا کرتی تھی بڑی چیزیں اس کمپنی نے ایجاد کی ٹھیک ہے اس کی بھی میں بات کروں گا ایز وی موو لانگ ان کا ایک سی پی یو تھا پی ڈی پی الیون اس میں کیا پیرامیٹرس تھے پیجنگ کے ان کی میں بات کروں گا اوکے سو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں سلائڈ میں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ پیجنگ انٹل پی فور میں اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں ایک تو یہ ہے پہلی بلٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ پی فور میں جو لینئر ایڈریس ہے میں نے جان بوجھ کے یہ لفظ لینئر ایڈریس یوز کیا ہے دو ریزنس کی وجہ سے ایک تو یہ کہ انٹل کے لٹریچر میں بھی آپ کو یہ جو 32 ٹو بٹ ایڈریس ہے یہ لینئر اس کو کہا گیا ہے دوسری یہ کہ this is really not the logical address ٹھیک ہے تو اسی لیے اس کو ہم لینئر ایڈریس ہی کہیں گے اور اس لینئر ایڈریس کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں فزیکل ایڈریس میں دوسرا یہ پیرامیٹر ہے کہ پیج سائز جو ہے پی فور میں وہ فور کے کا ہے اس لیے maximum number of pages in process address space کتنے ہو جائیں گے اگر 32 بٹ کا لینئر ایڈریس ہے جس کو آپ لاجیکل ایڈریس کہہ سکتے ہیں اور پیج سائز فور کے ہے تو کتنے پیجز ہو سکتے ہیں پروسیس میں two to the power thirty two divided by four K which will گیو یو کیا آپ کو جواب اس میں کیا ملے گا ون میگ رائٹ تو ایک میگ پیجز ہو سکتے ہیں ایک پروسیس کے اندر remember two to two to K is equal the power twelve so two the power thirty two to divided by power twelve would give you two the power twenty which is one meg اچھا اب اس میں دیکھ لیں کہ number of bits needed for D the offset within page وہ کتنا ہوگا number of bits needed for D would be log base two of four K which would give you twelve bits for D P کے لیے کتنی ضرورت ہوگی بٹس کی کیونکہ لینئر ایڈریس جو ہے وہ آپ کا تھرٹی ٹو بٹس کا ہے اگر اس میں سے دس بارہ بٹس جو ہیں وہ ڈی کے لیے ہوں گی تو باقی کتنی بچ جائیں گی بیس اچھا یہاں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب کہ باقی جو ہے وہ پیجز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہوگی لیکن in reality this is not necessarily the case ٹھیک ہے اب ڈیٹیل میں اس کی بات ہوگی جب ہم دیکھیں گے پی فور کے آرکیٹیکچر کو from the point of view of memory management at the end of this chapter ٹھیک ہے پھر اس کی بات کریں گے اوکے okay. اچھا دوسری میں نے نیکسٹ سلائڈ میں دکھا دی example paging in P D P eleven جیسے میں نے بتایا کہ یہ ڈیجیٹل اکوپمنٹ کارپوریشن نے یہ بنایا تھا پی ڈی پی الیون اس میں لاجیکل ایڈریس جو ہے وہ سکسٹین بٹس کا تھا پیج سائز تھا آٹھ کے کا تو میکسیمم نمبر آف بائٹس ایک لاجیکل ایڈریس میں کتنی ہو جائیں گی ٹو دا سکسٹین اگر page size eight K bytes کا ہے تو میکسیمم نمبر آف پیجز ایک پروسیس کی ایڈریس اسپیس میں کتنے ہو جائیں گی ٹو دا پار سکسٹین ڈیوائڈیڈ بائی ایٹ کے وچ از ایٹ تو ایک پروسیس کے اندر میکسیمم آٹھ پیجز ہو سکتے تھے ان پی ڈی پی الیون اب دیکھ لیں میں نے اسی سلائڈ میں دکھا دی ہے کہ آف سیٹ ڈی کے لیے کتنی بٹس کی ضرورت ہوگی کیونکہ پیج سائز آٹھ کے ایک ہے log base two of eight K would be thirteen so D کے لیے آپ کو تھرٹین بٹس کی ضرورت ہوگی لاجیکل ڈریس سولہ بٹس کا ہے جس میں سے تیرہ آپ نے ڈی کے لیے رکھ دی تو باقی بچ گئی تین جو کہ آپ پیج نمبر کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کریں گے and three should be enough کیونکہ آپ کے پاس آٹھ پیجز ہو سکتے ہیں at most in process address space so log base two of eight is also three ٹھیک ہے تو کسی طریقے سے آپ یہ آپ کیلکولیشن کر کے نکال سکتے ہیں کہ پی کے لیے کتنی ضرورت ہوگی بٹس کی ڈی کے لیے کتنی ضرورت ہوگی ٹھیک ہے آخری میں نے پوچھا آپ سے کہ بتائیے کہ ایف کے لیے کتنی بٹس کی ضرورت ہوگی ٹھیک ہے بتا سکتے ہیں آپ کے ایف کے لیے کتنی بٹس کی ضرورت ہوگی with given information the answer is no کیوں کہ فزیکل میمری کا تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ کتنی ہوگی اس مشین میں جس میں P D P eleven use ہو رہا ہے اس کی مین میمری کتنی بڑی ہے تو اگر مین میموری نہیں میں نے بتایا تو آپ فریم سائز تو نہیں بتا سکتے نا کہ فریم کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے کتنی بٹس کی ضرورت ہے اچھا ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں اگلی سلائڈ میں دیکھیں آپ تو میں نے جنرلی ایک ہائپوتھیٹیکل سی پی یو کی بات کی ہے thirty two bit C P U ہے وہ اس میں پیج سائز فور کی ایک ہے جیسے فورتھ بلٹ میں میں نے بتا دی ہے مین میمری جو ہے 512 میگا بائٹس کی اچھا اس میں یہ دیکھیں کہ اگر لاجیکل ریس ٹو بٹس کے ہیں اور پیج سائز 4 کے ہیں تو اس ایک پروسیس میں میکسیمم کتنے پیجز ہو سکتے ہیں this would be equal to two the power thirty two divided by four K ٹھیک ہے تو two the power thirty two divide by four K would give you one meg یعنی thirty two address space logical address والا سی پی یو ہو چار کے پیج سائز وہ سپورٹ کرے تو ایک پروسیس کی ڈریس اسپیس میں maximum one million one meg pages ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھنے لاجیکل ڈریس کا سائز ہمیں پتا تھرٹی ٹو بٹس کا اس میں پی کے لیے کتنی بٹس کی ضرورت ہوگی ڈی کے لیے کتنی بٹس کی ضرورت ہوگی اور اسی طرح فزیکل ڈریس جو ہے اس میں ایف کے لیے کتنی بٹس کی ضرورت ہوگی تو یہ میں نے ڈسکشن کیا اگلی سلائڈ پہ اچھا اگر آپ نے پیج سائز پی نکال لیں not page size but number of bits needed for P تو وہ کس طرح کریں گے آپ ٹھیک ہے میں نے انفارمیشن آپ کو ساری دے دی ہے پچھلی سلائڈ میں ایک ملین ون میگ پیجز ہو سکتے ہیں at most in address space so number of bits needed for P would be equal to log base two of one meg اچھا log base two of one meg کتنا آ جائے گا log base two of wings number of bits needed for P would be twenty اچھا اب پیج سائز فور کے ہیں تو ڈی کے لیے کتنے بٹس کی ضرورت ہوگی log base two of four K which was بٹس جو ہیں وہ پی کے لیے بارہ بٹس ڈی کے لیے تھرٹی ٹو بٹ لاجیکل اچھا اب دیکھتے ہیں کہ فزیکل ریس کا کیا سائز ہوگا ٹھیک ہے فزیکل ریس ہوتا کیا ہے frame number followed by the offset within the frame D جو کہ ہمیں ابھی کیلکولیٹ کر لی ہے کہ بارہ بٹس کے اب فزیکل ریس کا سائز معلوم کرنے کے لیے ہمیں ایف کے سائز کی ضرورت ہے تاکہ number of bits for F followed by number of bits for D ہمیں فزیکل ریس کا سائز پتا چل جائے گا اچھا جو انفارمیشن میں نے آپ کو دی ہے اس ایگزامپل کے لیے پچھلی سلائڈ میں اس میں نے بتایا تھا کہ مین میمری کا سائز 512 ہنڈریڈ ٹویلو میگ ہے تو اگر مین میمری کا سائز 512 میگ ہو اور page size which is also equal to frame size وہ 4 کے کا ہو تو نمبر آف فریمس کتنے آ جائیں گے 512 twelve meg is equal to two the power 29 nine right one meg is two the power 20 512 twelve is two the power nine so five twelve meg main memory جو ہے اس کے لیے ہمیں کتنا بڑا لاجیکل ڈریس چاہیے ہوگا it would be log base two of five twelve meg which is twenty nine bits so physical address کا سائز ہوگا ٹوینٹی نائن بٹس تو ایف کے لیے کتنے بٹس کی ضرورت ہوگی 29 میں سے 12 بٹس نکال دیں جو کہ ڈی کی ہیں باقی آپ کو 17 بٹس جو ہیں وہ ایف کے لیے چاہیے ہوں گی ٹھیک ہے so number of bits needed for F would be seventeen physical address کا سائز کیسے ڈٹرمن کریں گے it would depend on the the size of main so in this case it would be twenty nine bits so logical address thirty two bits physical address twenty nine bits اس کیس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی میں نے ایگزامپل جو لی تھی پی ڈی پی الیون کی اس میں میں نے کہا تھا کہ لاجیکل ڈریس جو ہے وہ چھوٹا آ رہا ہے فیزیکل ڈریس بڑا آ رہا ہے اس کیس میں آپ دیکھیں کہ لاجیکل ڈریس بڑا ہے فزیکل چھوٹا ہے رائٹ تو this would typically be the case in today's computer system کے لاجیکل بڑا ہوگا فزیکل ایڈریس چھوٹا ہوگا پھر ہم میموری مینجمنٹ کی کوئی ٹیکنیک یوز کر کے ہم کریں گے کہ دیکھیں کہ کس طرح ایک بہت بڑا پروگرام جو کہ میموری میں فٹ ہی نہیں آتا وہ کیسے ایکسیکیوٹ ہوتا ہے more on that in chapter ten اب آگے چلتے ہیں تو اگلی سلائڈ میں دیکھیں تو بڑی امپورٹنٹ ایک میں ڈسکشن اب کروں گا کہ پیج ٹیبل کو امپلیمنٹ کیسے کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا پیج ٹیبل کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ سی پی یو کے رجسٹرز کچھ یوز کر لیں یعنی سی پی یو کو ڈیزائن اس طرح سے کیا جائے کہ page table C P U کے اندر ہو in terms of few register set of registers ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ سی پی یو کا رجسٹرز بنانا یا ان کی تعداد زیادہ کرنا it is a it's a costly thing یعنی وہ سی پی یو کی کاسٹ زیادہ ہو جائے گی تو اس لیے اگر چھوٹے پیج سائزز ہوں تو اس کے لیے تو یہ کام ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر لاجیکل ڈریس پیس آپ کی فکسڈ ہے تو چھوٹے نمبر آف پیج تھوڑے پیجز ایک پروسیس میں کیسے ہو سکتے ہیں کہ پروسیس یہ پیج سائز بڑا کر دیں آپ پیج سائز بڑا ہو گیا for fix size logical address space number of pages کم ہو جائیں گے تو اگر تو نمبر آف پیجز ایک لاجیکل ڈریس پیس میں تھوڑے ہیں تو پھر آپ سپورٹ کر سکتے ہیں پیج ٹیبل کو سی پی یو کے اندر ہی in terms of a set of C P U register تو یہی بات میں نے کی اس سلائیڈ میں ٹھیک ہے اچھا اس کیس میں اگر سی پی یو رجسٹرس کے اندر ہی پیج ٹیبل امپلیمنٹ کیا ہوا ہے تو لاجیکل ایڈریس کو فزیکل ایڈریس ٹرانسلیٹ کرنے میں کتنی دیر لگ جائے گی رائٹ یعنی آپ نے لاجیکل ایڈریس جنریٹ کیا تو میمری ایکسس کرنے کے لیے کتنا وقت آپ کو لگے گا اگر میموری ایکسس کا ٹائم ہم کہیں کہ ٹی انڈرسکور میم میں تو لاجیکل ڈریس پروسیس نے ایک نے جنریٹ کیا اس کو ٹرانسلیٹ کر کے فزیکل ڈریس بنانا ہے اور پھر ایکچوئل میموری ایکسس کرنی ہے تو جو ٹائم لگتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں افیکٹو میموری ایکسس ٹائم تو اگر page table C P U کے اندر امپلیمنٹڈ ہے تو افیکٹو میمری ایکسس ٹائم رفلی وہی ہوگا جو کہ میموری ایکسس ٹائم ہوگا کیونکہ ساری چیزیں سی پی یو کے اندر ہو رہی ہیں so it must be happening very fast ٹھیک ہے سو یہ بہت ایفیشینٹ طریقہ ہے پیج ٹیبل امپلیمنٹ کرنے کا لیکن یہ تب یوز کر سکتے ہیں جب پیج ٹیبل بڑے چھوٹے ہوں نارملی ہم نے ابھی ایک ایگزامپل دیکھی ہے thirty two bit C P U کی جس میں number of pages one million بنتے تھے ون بنتے تھے تو اس کیس میں one meg C P U register تو آپ نہیں بنا سکتے نا they will be extremely expensive right تو یہ بات نہیں بنتی کچھ دوسرا طریقہ پھر کیا ہو سکتا ہے پیج ٹیبل کو امپلیمنٹ کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پیج ٹیبل کو مین میمری کے اندر رکھیں اچھا پیج ٹیبل کو مین میموری میں اگر رکھیں تو اس کے اپنے ایشوز ہیں میجر جو ایشو ہے کہ افیکٹو میموری ایکسس ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا وہ کیسے زیادہ ہوگا نو امیجن دس کہ پروسیس ڈریس پیس ہے پیجز میں اس کو ہم نے لوڈ کیا ہے مین میمری میں ان فریمز اور میپنگ رکھی ہے پیج ٹیبل میں اور پیج ٹیبل بھی مین میمری میں ہے تو اب جب لاجیکل ایڈریس جنریٹ ہوگا تو اس کو فزیکل ایڈریس میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے پیج نمبر کو لیں گے اور پیج ٹیبل کو انڈیکس کریں گے پیج ٹیبل کدھر پڑے مین میمری میں تو پہلے مین میمری سے پیج ٹیبل کو ریڈ کریں گے رائٹ right? اور پی کو یوز کر کے انڈیکس کریں گے تو ہمیں فریم نمبر مل جائے گا ایک میمری ایکسس ہم نے ابھی کر لی ہے اور ابھی فزیکل ایڈریس میں ٹرانسلیشن پوری نہیں ہوئی ٹھیک ہے پیج نمبر لیا لاجیکل ایڈریس کا پیج ٹیبل کو انڈیکس کرنے رائٹ سو پی لیا پیج ٹیبل کو انڈیکس کرنے کہاں ہے پیج ٹیبل مین میموری میں مین میموری سے ریڈ کریں پیج ٹیبل کو ایک میموری ایکسس ٹائم ہو گیا رائٹ اب اس کو یوز کر کے پی کو پیج ٹیبل کو انڈیکس کیا تو ہمیں فریم نمبر مل گیا کہ پرٹیکولر فریم میں یہ پیج پڑا ہوا ہے اب اس فریم کو ریڈ کریں اور اس کے آف سیٹ میں جائیں جہاں بھی یہ لاجیکل ڈریس بتاتا ہے ہمیں یہ دوسرا میموری ٹائم میموری ایکسس ہوگی تو افیکٹو میموری ایکسس ٹائم کیا ہو جائے گا ایک میموری ایکسس ہوگی پیج ٹیبل کو ریڈ کرنے کے لیے دوسری memory access time corresponding location کو پروسیس کی ڈریس پیس میں ایکسس کرنے کے لیے so effective memory access time would be two T mem not acceptable right کیوں کیونکہ اس کا مطلب یہ کہ پروسیس کا جو ایکسیکیوشن ٹائم ہے وہ ڈبل ہو جائے گا just because we keep the page table in the main memory تو دس از ناٹ ایکسپٹیبل اب ہم کرنا یہ چاہتے ہیں کہ پیج ٹیبل اگر بہت بڑے ہیں تو سی پی یو کے اندر بھی نہیں رکھ سکتے میموری میں سارا کے سارا رکھ دیں تو میموری ایکسس ٹائم بہت برا ہو جاتا ہے تو کیا کریں کمپیوٹر آرکیٹیکچر میں آپ نے پڑھا ہوگا یا ایڈوانس کمپیوٹر آرکیٹیکچر میں the concept of a cache ٹھیک ہے تو ہم ایک ایسوسیٹو کیش یوز کرتے ہیں which is rather small in size compare to the size of the main memory اور اس میں ہم پیج ٹیبل کا وہ حصہ مینٹین کرتے ہیں جو کہ فریکوینٹلی ایکسیس ہو رہا ہو ٹھیک ہے تو اس میں اس کے کیا کانٹینٹس ہوتے ہیں ایسوسیٹیو کیش میں یہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہم رکھتے ہیں کی اور کورسپونڈنگ ویلو ہمارے کیس میں کیا رکھیں گے یہ کی کیا ہوگی page number P value field کیا ہوگا فریم نمبر جس میں یہ پیج پڑا ہوا ہے تو یہ ہم رکھ دیں گے ایسوسیٹو کیش میں اس کو ٹیبل لک سائڈ بفر بھی کہتے ہیں ٹی ایل بی تو اس کو ہم ان پیرل سرچ کر سکتے ہیں for the given P V search all of the location in in T L B parallel and we we hit a location with key equal to P اور ساتھ اس کے کورسپونڈنگ فریم نمبر پڑا ہوگا جہاں پہ یہ پیج نمبر لوکیٹ ہوگا تو اس لوکیشن میں سے ہم پی نکال لیں گے سوری eh, ایف نکال لیں گے ڈی کو اپینڈ کر کے فزیکل ایڈریس نکل آئے گا یہ تو ہوگا کہ اگر ایک پیج کو ہم ایکسس کر رہے ہیں اور اس پیج کی میپنگ کیش یا ٹی ایل بی میں پڑی ہے اگر پڑی ہے تو پھر ہمارا افیکٹو ایکسس ٹائم کیا ہو جائے گا time to access cache plus time to access main memory تو let's time to access cache is رفلی ten percent of the time needed to access the main memory تو ہمارا ٹائم جو ہے تقریباً دس پرسینٹ جو ہے وہ زیادہ لگے گا but this would happen we find the mapping in the cache for the given page اگر اس میں نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے پھر اس کا مطلب یہ میپنگ اگر لیگل ایڈریس ہے تو میپنگ پڑی ہوگی اس پارٹ اس حصے میں پیج ٹیبل کے جو کہ مین میموری میں ہے یعنی کچھ حصہ تو ہم ٹی ایل بی میں رکھ لیں گے باقی ابھی بھی مین میموری میں ہوگا تو اگر ہمیں نہیں ملتا یہ میپنگ کسی پیج نمبر پی کی اس کیش میں ٹی ایل بی میں تو اس کا مطلب وہ میپنگ اس حصے میں ہوگی پیج ٹیبل کی جو کہ مین میموری میں اب اس کو ریڈ کریں گے اور اس کی میپنگ ڈھونڈیں گے وہ مل جائے گی تو اس میپنگ کو ہم ٹی ایل بی میں پھر رکھ دیں گے ٹھیک ہے لیکن ایک میموری ایکسس ہم نے کر لی فریم نمبر ہمیں مل گیا ڈی کو اپینڈ کریں فزیکل لوکیشن میں جائیں جس پروسیس نے جس کو ڈریس کیا ہے اور یہ دوسری میموری ایکسس ہوگی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک پیج نمبر کے corresponding mapping T L B میں مل جائے تو میموری ایکسس ٹائم رفلی ٹین پرسینٹ ورس ہو جائے گا from what actual memory access time is یا ان پرٹیکولر یہ ہو جائے گا time to access cache plus time to access memory یہ ایک میمری ایک کسی پیج نمبر کے لیے میپنگ ملنا ٹی ایل بی میں اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہٹ ہو گئی ہے یعنی ہمیں مل گئی ہے چیز ٹی ایل بی میں اگر نہیں ملتے تو ہم کہتے ہیں مس ہو گئی ہے تو ہٹ کے کیس میں تو افیکٹو میموری ایکسس ٹائم ہو گیا time to access T L B plus time to access main memory اگر مس ہو جائے تو پھر کیا ہے ٹی ایل بی کو سرچ کیا نہیں ملی مس ٹھیک ہے time to access the T L B پھر مین میموری کو ایکسس کریں ٹھیک ہے to get the mapping to get the frame number پھر فیزیکل ایڈریس بنائیں اور پھر میموری کو ایکسس کریں so time time to to T L B plus memory twice تو افیکٹو میموری ایکسس ٹائم کتنا ہو جائے گا hit then it would be time to access T L B plus time to access memory اگر مس ہو جائے تو time to access the T L B plus time to plus two times the memory access time اب ان ساری چیزوں کو اگلی دو تین سلائڈ میں ہم دیکھ لیتے ہیں اگلی سلائڈ میں اگر دیکھیں تو میں نے چیز ایکسپلین کر دی ہے کہ اگر مین میموری میں آپ رکھیں گے تو افیکٹو میموری ایکسس ٹائم ہو جائے گا twice the memory access time which is obviously not acceptable دوسری میں نے ایک بات بتائی کہ اگر مین میموری میں آپ رکھیں گے the page are fixed in size تو ایک پوائنٹر رجسٹر uh, کی ضرورت پڑے گی ان دا سی پی یو جس کو ہم کہتے ہیں پیج ٹیبل بیس رجسٹر یعنی پیج ٹیبل کے بیس پہ پوائنٹ کرے گا اگر ٹیبل سائز مختلف سائز کے رکھنے ہیں تو آپ پیج ٹیبل لمٹ رجسٹر بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے so this would be the hardware support needed in the C P U to implement the pages in the main memory اگلی سلائڈ میں دیکھ لیں میں نے یہی بات جو ابھی ساری کی تھی میں نے کہ ٹی ایل بی یا ٹرانسلیشن لک سائڈ بفر آپ یوز کر کے جو حصہ پیج ٹیبل کا ایکٹیولی یوز ہو رہا ہے اس کو ٹی ایل بی میں رکھ لیں اور کوئی لاجیکل ایڈریس آتا ہے اس میں پی لے کے اس کو ان پیرل ساری لوکیشن آپ سرچ کریں اگر میپنگ مل جاتی ہے تو میپنگ ہوگی P the page number that you looking for and the corresponding frame number اچھا اس کیس میں کیا ہوگا پھر اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو میں نے یہی کہا ہے کہ اگر ہٹ ہو جاتی ہے یعنی اگر آپ کو پیج نمبر کی میپنگ کیش میں مل جاتی ہے تو افیکٹو میموری ایکسس ٹائم ہو جائے گا ٹی ٹی ایل بی یا T cache plus T mem اگر مس ہو جاتی ہے تو یہ ہوگی T cache plus twice the memory access time اس ساری چیزوں کو اگلی سلائڈ میں میں نے یہ دکھا دی ہے کہ اس کی کیسے پیرل سرچ ہوتی ہے ٹی ایل بی میں نیکسٹ سلائڈ میں میں نے بتا دی ہے کہ یہی جو ہٹ اور مس کی میں نے بات کی تھی and percentage of the time that you have a hit in the cache in the T L B اس کو ہم کہتے ہیں hit ratio and the percentage of the time you have a you don't find something in the cache you call it a miss ratio ٹھیک ہے تو افیکٹو میموری ایکسس ٹائم کا بھی میں ایکسپریشن آپ کو دکھا دوں گا this will be to hit ratio T cache plus T T mem plus plus miss ratio cache twice T mem یہ تو ابھی دیکھ لیتے ہیں ایک بات جو میں نے ابھی تک نہیں کی یہ میں نے دوسری بلٹ میں دکھا دی ہے اس سلائڈ کی وہ ہے کہ on a context switch the T L B is flushed and is loaded with values for the newly scheduled process remember this mapping is kept in the T L B for the currently running process اس کے پیج ٹیبل کے جو ایکٹیو اینٹریز ہیں نا ان کو رکھا جاتا ہے اگر یہ پروسیس نے اپنا کوانٹم یوز کر اسیومنگ راؤنڈ رابن اسکیجلنگ تو اب ایک اس سے سی پی یو لے لینا اور ایک اور پروسیس کو سی پی یو ہے تو کانٹیکٹ سوئچ ہوگا کانٹیکٹ سوئچ کے لیے اب ہمیں ٹی ایل بی کو فلش بھی کرنا پڑے گا اور نئی values corresponding to the newly scheduled process اس کے پیج ٹیبل کچھ کچھ لوڈ کرنی پڑیں گے so the time would be a bit more نا اگلی سلائڈ میں میں نے دکھا دی ہے کہ ہارڈ ویئر سپورٹ ایگزیکٹلی کیا آپ کو ضرورت ہوگی to implement page table partly in the T L B and partly in the main memory logical address آیا پی کو آپ نے ان پیرل سرچ کیا اگر ٹی ایل بی میں انٹری مل گئی تو آپ فریم نمبر لیں گے اور اپینڈ کریں گے ڈی اور فیزیکل ایڈریس آ جائے گا اگر نہیں ہٹ ہوتی آپ کی then you will search for the page in the main memory in the part of the page table which is in main memory get frame number up and the add you get the physical address اس کی میں نے بات ڈیٹیل میں کر لی ہے اب جو نیکسٹ سلائیڈ ہے اس میں میں نے یہ آپ کو ایکسپریشن دے دی ہے آخری جو آپ کا باکس میں ایکسپریشن نظر آ رہا ہے کہ effective memory access time would be hit ratio into time to access T L B plus time to access memory جب ہٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے plus miss ratio time to access the T L B plus twice memory access time اگلی سلائڈ میں ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں memory access time is hundred nanosecond T L B is nanosecond hit ratio is eighty percent effective memory access time آپ کو کیا آ جائے گا یہ ویلوز پلگ کریں تو ہنڈریڈ فورٹی نائنو سیکنڈس یعنی ایٹی پرسینٹ ہٹ ریشیو سے آپ کا افیکٹو میموری ایکسس ٹائم میں کیا اثر پڑے this is forty percent more than the actual memory access time not too bad right اچھا اگلی سلائڈ میں دیکھ لیں کہ میں نے ہٹ ریشو کو 98% ایٹ پرسینٹ کر دیے تو اب آپ کا میموری ایکسس ٹائم کیا آ رہا ہے 122 نینو ٹو سیکنڈ یعنی آپ صرف then two percent memory access time تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنا فرق پڑ گیا ہے by using a small cache small T L B ہم نے اگر صرف مین میموری میں پیج ٹیبل کو رکھتے تو کتنا ہوتا ہے effective memory access time twice the memory access time چھوٹی سی کیش یوز کرنے